نہیں تو صحیح ہے اور رہی ہے ریکارڈنگ جی ہاں۔ کام کرتی تاکہ مسئلہ ہوگا اسے آ جائے گا ریکارڈنگ ای کو ذرا سے کم دیں جو ریکارڈنگ ہماری ایکو کی وجہ سے اچھی نہیں آ رہی ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے لیے جس وقت گھر سے نکلتا ہے بلکہ جس وقت سے اس کا ارادہ ہو جاتا ہے اب میں جا رہا ہوں اب کوئی کام بھی پڑ گیا تو وہ سب اسی میں شمار اللہ کی محبت میں اور جب یہ گھر سے نکلا اس کو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے ستر ہزار فرشت معیت اس کو نصیب ہو گئی اور ساتھ میں ان کی دعائیں مل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب درخواست کرتے ہیں فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں یہ معصوم اور نورانی مخلوق فرشتے معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے کر ہی نہیں سکتے ان کو گناہ کے تقاضے بھی نہیں نور کے بنے ہوئے تو اللہ سے عجیب درخواست کرتے ہیں اور بنا ان نبو وسلک وسلح کی تک یا اللہ ہے ہمارے رب یہ آپ کے لیے اجلی کا مسل عدلی کا کہ اللہ یعنی یہ صرف آپ کے لیے اس اللہ والے کے پاس جا رہا ہے یا جس کو اپنے حسن دن سے اللہ والا سمجھا ہوا ہے اگر کیوں بہت بھی کیوں کیوں نہ ہو لیکن آپ کے لیے اللہ یہ جا رہا ہے اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے جا رہا ہے ہاں۔ کتنے گھٹیا آدمی کے پاس جا رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے <laughs> تو کہتے دیکھو دینے کے بہانے ورنہ کہتے تم کو نالج کے پاس گئے تھے ہم کیا کریں گئے نالج کے پاس مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے میری عادت سے کیا ہے اگر یہ آدمی چھوٹا تھا لیکن میری محبت میں چارہ چلا گیا تھا اب کیا کرے اس کو ہی چھوٹے سے تو اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ سے یہ فرشت کرتے ہیں بنا ان نو انسو کہنا یہ آپ کے لیے اس شخص سے ملنے جا رہا ہے سے لو بس آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے کیا مطلب کہ آپ اس کو اللہ والا بنا دیجیے <laughs> اللہ والے سے ملنے جا رہا ہے تو آپ اس کو اللہ والا بنا دیجیے <laughs> ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں ایسے اس شخص کو مل جاتی ہے اور جو مجلس خالص اللہ کے لیے منعقد ہوتی ہے تو حدیث پاک آپ سنتے ہی رہتے ہیں لا یا خود نہ پاؤں یا سرون اللہ اجزا وجن الافت ملم لائے کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی یا خود لا یا خود نہ پاؤں یا اللہ کوئی قوم ایسی نہیں جو بیٹھی ہو مگر اللہ کا ذکر کر رہی ہو مگر ہو کہ جس کو اللہ کی حق نے ڈھاپا ہو اللہ حفت ہوں ملائکہ اور ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں تو اب میں سے ہر آدمی یہاں ستر ستر ہزار فرشتے لے کر آئے اب دیکھیے کتنی بڑی اجتماع ہے یہ ظاہر ہم دیکھنے میں چند آدمی نظر آ رہے ہیں لیکن ستر ستر ہزار اب یہاں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ والے اس میں یہاں مرد ہیں اب معلوم نہیں کہ بچوں کا اس میں کیا حکم ہے ہم نے کبھی سنا نہیں یہ بچے بھی شاید اپنے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے لائے ہوں تو سات سے بیالیس چار لاکھ بیس ہزار فرشتے تو ہم پارلیمان کے لیے کے ساتھ ساتھ ہیں تو اگرچہ آپ اپنے گھر گھر میں ہی ہیں لیکن یقیناً آپ کے ساتھ بھی فرشتے ہو گئے کیونکہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ بھی مجھ سے ملنے بیٹھے ہیں یہ بھی آئے ہیں دور سے یہ بھی آئے ہیں اور اگر بچے بھی لائے ہیں تو چار بچے یہ ہو گئے تو دو لاکھ اسی ہزار فرشتے ان کے بھی ہو گئے اور پھر اور جو مذکورات ہیں ان کے ساتھ بھی فرشتے ہیں تو کتنا بڑا اجتماع اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کہ ہم سب یہاں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا تو میرے حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ ہائے اس پترے دریائے محبت کا اثر ہائے اس پترے دریائے محبت کا اثر جس کو سمجھیے تھے کہ خطرہ ہے وہ طوفانی کیا عجیب موقع پہ شیر مجھے یاد آیا <laughs> اگرچہ ہم یہ چھوٹی سی مسجد ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مقصد کتنا بڑا ہے اور جو مقصد ہم لے کر آئے ہیں جس کے لیے وہ ساتھ کتنی بڑی سارے جہانوں کا مالک سورج چاند ستارے اور جو کچھ اس کے اندر دنیا اور معافیا دنیا مافیا معافی کے معنی جو کچھ اس میں ہے ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک اور خالق اور پیدا کرنے والا اور پالنے والا یہ بھی نہیں کہ پیدا کر کے وہ بھول گیا ہوں کہ اگر پیدا کر دیا اب لڑکتے جو نہیں کہاں جائیں کیا وہ پال بھی رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو کبھی خیال ہوا کہ اللہ اتنے مخلوق کو کیسے رشتے تھے تو فرمایا کہ اپنی آسا ایک پتھر پہ چٹان پہ ماری تو آپ نے وہ اپنی آسا کو چٹان پہ مارا دو ٹکڑے ہو گئے پھر فرمایا کہ پھر ماری پھر دو ٹکڑے ہو گئے پھر ایک تیسری دفعہ جب مارا تو وہ اس کے دو ٹکڑے ہوئے اس میں دیکھا کہ بھائی دیکھو بیٹھ بیٹھ جاؤ جاؤ یہ کام نہ کرو ابھی ہم تم سے بھی سنت بھی سنیں گے گھبراؤ مت آج تمہارا امتحان ہے تو جب تیسری دفعہ وہ چٹان سے آسا ماری تو دیکھا کہ اس میں ایک کیڑا تھا چٹان کے اندر تیسرے تیسری دفعہ مارنے کے بعد اندر سے گرا بگڑا اور سب رنگ کا پتا رہا سب رنگ کا پتا ہرا تازہ بالکل تازہ پتا تو اور وہ یہ کہہ رہا تھا سبحان میرانی اللہ کو پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے مکانی اور میرے مکان جانتا ہے میں کہاں ہوں کہاں رہ رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں یہاں کہاں پر موجود اپنی مخلوق کو بھولتا ہے اور انسانی اور مجھے رسک بھی دیتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں اب بتائیے کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہے کیڑے مکوڑے چیوٹیاں گونگے مکھی مچھر سب کو اللہ دیا اور ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ سے کیا کہ اللہ آپ کی مخلوق کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں <laughs> تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بڑے جنات آپ کے قبضے میں تھے بڑی بڑی دیکھیں پکائی گئی اور بڑے اہتمام کیا خوب کھانا پکایا اس کے بعد دیکھا کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی بہت بڑی اور سارے کا سارا کھانا وہ ہڑپ کر دی اکیلی ایک مچھلی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کیسے اللہ پالتے تو اتنے بڑے اللہ تعالیٰ تو ہم ان کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں اتنے بڑے مالک اور خالق اور رب العالمین کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس مقصد عظیمہ کے احترام اور اکرام کے لیے جو ہے وہ اپنے بندوں کو یہ انعامات عطا فرماتے ہیں کہ کیونکہ میری محبت بڑے بھائی بادشاہ کا بڑا اقبال ہوتا ہے کچھ چھوٹا موٹا تو کچھ تو نہیں ہوتا اب ہم کسی بڑے بادشاہ کے پاس جائیں تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کتنا ہے وہ اپنے گھر کے حساب سے دیتا کریم آدمی جو ہے کہ کسی کریم سے ایک غریب نے تھوڑا سا ایک بوتل شہد مانگا تو اس نے پوری مشق بھر کے شہد کی دے دی اس کو خادم نے کہا صاحب آپ سے تو انہوں نے ایک وہ مانگا تھا بوتل تو آپ بوتل دے دیتے آپ نے اتنا بڑا کہا کہ جس نے مانگا اپنے گھر کے مطابق میں نے دیا اپنے درجے تو وہ اللہ جس کے پاس تو ان کے تو کوئی خزانوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے محدود خزانے ہیں اور وہ اپنے خزانوں کے ختم تو ہونا دور کی بات ہے کم ہونے کا بھی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے خزانے کم ہو ہی نہیں سکتے کا محدود کام محدود تو وہ اللہ اس اللہ کے لیے ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں عمل ہمارا انتہائی حقیق ہمیں کیا مشکل ہے گاڑی میں پیر رکھا ادھر پہنچ گئے پہلے زمانے کے بزرگوں نے اللہ کو پانے کے لیے کتنے کتنے مجاہدات کیے ہیں ہے آپ کو اگر زیادہ دور نہیں جاتا مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر مفتی دیوبند کتنے بڑے عالم تھے اور ان کے شہر سے خود العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ بیس میل ڈائلوم دیوبند سے پیدل گنگو جانا حضرت نے سنا ہے بیس منٹ کا راستہ پیدل اور جمعرات کے دن اپنی پڑھائی وغیرہ مدرسے سے اور پڑھانے کے بعد فارغ ہو کے جمعرات کے دن پیدل اپنے شہر کے پاس قیام کرتے تھے جا کے جمعرات کو شب جمعہ کو اور پھر جمعے کی رات کو وہاں سے یا تو جمعے کی رات کو یا ہفتے کی صبح ہوگا فجر سے پہلے وہاں بیس منٹ پیدل واپس اپنے مدرسے پہنچتے تھے اور ایک دو دن کا نہیں ہر ہفتے کا یہی مانگو اور جب مدرسے کی چھٹی ہوئی یہی معمول جہاں موقع ملا شہر کے پاس پہنچ گیا یہ یہ شہر کی اس اس طرح سے اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں ایک بزرگ گزرے بھیکا شاہ ان کا نام تھا بھیکا شاہ ان کے شہر سے شاہ ابو المالی رحمت اللہ تو وہ شاہ ابو المالی رحمت اللہ علیہ کے بڑے سچے عاشق تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کسی بات پہ شہر نے ناراض ہو کے ان کو خانتا سے نکال دیا تو آج کل تو ذرا سا ڈانٹ دو تو دو دن دو دن مرین غائب ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید ناراض ہو گیا اب تو بڑا مشکل ہے یا شیطان اس کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ تم تو اتنے مخلص ہو اور آتے جاتے بھی ہو خرچ بھی کرتے ہو مال بھی خرچ کرتے ہو پھر شہر نے ڈانٹ دیا ہے یہ شہر صحیح نہیں ہے اور اس کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے حالانکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ میرے اندر جو کبر کے تکبر کے وجود کے حسد کے کینا کے غیبت پر نگاہی کیسے کیسے امراض میرے اندر چھپے ہوئے ہیں تو یہ جب سرجن آپریشن کرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب شفایاب ہوتا ہے تو سرجن کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں وہ جانتا ہے کہ تکلیف دے رہا ہے مجھے سرجن کاٹ پیٹ کر رہا ہے لیکن اس کی کاٹ پیٹ میرے فائدے کے لیے مگر وہ شیطان اس سے وہ چیز کرا دیتا ہے نے کاٹ دیا ہے یہ شیخ کو ہم سے دیر لاکھ سے جاتے ہیں اور ہم کو شہر میں نکال دیا خیر غرض یہ کہ وہ سچے عاشق تھے وہ نکل تو گئے لیکن چکر اپنے شیخ کے لگاتے رہتے تھے دن رات تو موقع نہیں مل پاتا تھا لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے شہر کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی پرانے زمانے میں چھتیں کچی ہوتی تھیں تو چھت جب ٹپکنے لگی تو ان کی اہلیہ محترمہ نے شہر کے نے کہا کہ چھت ٹپک رہی ہے تو آپ کسی کو بھیج دیجیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو ویرانی صاحبہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایک ہی ہم نے کہا کسی کو بلا لو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ہی آدمی تھا کام کا اسی کو آپ نے نکال دیا ہے اب ہم کس کو بلائیں تو انہوں نے فرمایا کہ کہ میں نے نکالا ہے تو نے تو نہیں نکالا تم اس کو کسی سے کہہ کے بلوا لو تو اب جو ان کو پیغام ملا تو ان کے دوبارہ نہیں آ رہے ہوتے دیکھا یعنی شہد نے ناراض ہو کے نکالا لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح میں شہد کا جیت جیتوں پھر پہنچ جاؤں تو یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو کے وہ بھی گھر میں بیٹھتے بلکہ وہ لگے رہے اس میں تو غرض جیسے ہی یہ پیغام ملا تو انہوں نے کباپس کام بند کیا فورت دوڑے دوڑے پہنچ گئے اور چھت کو درست کرنے لگے جب چھت کو درست کرتے کرتے دوپہر کا وقت ہو گیا اور شیخ کھانا کھانے گھر کے گھر کو آئے تو سہن میں کھانا کھا رہے تھے اور یہ اوپر سے چھت درست کر رہے تھے اور شیخ کو دیکھتے بھی جا رہے تھے اچانک جو شیخ کی نظر اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ چھت درست کر رہے ہیں تو شیخ سو رہے وہاں کے اور شیخ نے کام تو اوپر سے بنتا ہے کام اللہ بناتے ہیں تو وہ موقع ایسا ہو گیا شیخ نے لکما جو کھا رہے تھے وہ کھانے کے بجائے ان سے فرمایا کہ لے بھیک لے بھیک بس وہ انہوں نے جو سنا تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے فوراً بغیر سیڑھی کے نیچے کود پڑے اور کود کر جو ہے فوراً جا کے وہ لقمہ کھا لیا تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان کی نسبت شاہ اب کی کی بھیکا شاہ میں ان کا نام ہی شاہ تھا اسی وجہ سے بھیکا شاہ پڑا کہ وہ دی تھی شہر میں اور اس بیچ سے ان کا کام بن گیا ان کی نسبت مارتا منتقل ہو گیا تھا ایسے بھی ہوتا ہے شہر کو جیت دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی کام اللہ ہی بناتے ہیں شہر میں کوئی اختیار نہیں ہے اور جب موقع ہوتا ہے وہ ذریعہ بنا دیتے ہیں وہ لکما کھاتے ہی ان کے اندر نسبت منتقل ہو گئی تو جب نسبت منتقل ہو گئی تو کیا کہتے تھے کہ کاغا سے ہنس کیو لاگی بات کاغا کہتے ہیں کوے کو کوا کھاتا ہے بو گندی چیزیں اور مردار کھاتا ہے کاغا سے ہنس کیو بہانا بنا دیا تو ان کو کرنے بہانا بنا دیا کہ نہیں کھا کے ہو گئی تو غرض یہ کہ دین کی محنت سے حاصل ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بس اب اب جو ہے پیر صاحب ہی جو ہے نمازیں پڑھیں گے مرید کی طرف سے پیر صاحب جو ہے خود ہی پرسرات پہ چلیں گے جو حضرت نے سنایا تھا کہ ایک پیر پیر نے کو جو ہے کسی مرید نے کہا کہ ہم تمہارا نام یہ ایک کھیت ہے ہمارے پاس آپ کے نام کھیت لکھتے تھے اس نے اس کو جھانسا دیا کہ ہم تمہارے بندے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اور کچھ راستے بھی تمہاری طرف سے چلیں ہم چلیں گے کچھ راستے سے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جالی پیروں کا بنایا ہوا ہے تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ کچھ راستے بھی ہماری طرف سے چلو گے تو ٹھیک ہے ہم تمہارے نام کھیت لکھتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا دکھاؤ صحیح کون سکے بارش کا زمانہ تھا تو دونوں چل پڑے تو وہ کھیتوں کے درمیان جو منڈے ہوتی ہے چلنے کے لیے درمیان جو کھیت ہوتا ہے اور درمیان میں گنٹے بنی ہوتی تو بارش کا زمانہ تھا کیچڑ تھی تو وہ تیر جو تھا وہ چل گیا گرتاؤ کیچڑ کے اندر تو وہ دیہاتی ہوشیار ہو گیا اس نے دو لاکھ اس کے کیچڑ پہ ماری اس نے کہا تعلیم اس سے ایک فٹ کے راستے پہ تو چلا نہیں جا رہا اور رات جو بارش سے زیادہ بارش ہے اس پہ چلے گا بھاگ یہاں سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور باقی سب کام جو ہے نہیں دین محنت سے حاصل ہوتا ہے اللہ کا سودا اللہ ان اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے جس طرح دنیا محنت اور مشقت سے حاصل ہوتی ہے دین کے لیے اس سے زیادہ جد و جہد کرنی چاہیے اگر یہ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں اتنی زیادہ مشقت اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ اپنا راستہ کھول دیتے ہیں جیسا زمانہ ہے ویسا کر دیتے ہیں ورنہ واقعات بھرے پڑے ہیں کہ بزرگوں نے اللہ کو پانے کے لیے کتنے کتنے برسوں برسوں بجاتا جنگلوں میں گاؤں میں اور ایسی جگہوں میں صحراؤں میں ویرانوں میں اپنے شہر جیسے ہمارے حضرت کی بات مثال دے دیجیے حضرت والا اللہ علیہ نے اپنے شہر کے ساتھ سترہ سال جنگل میں سترہ سال کہ جہاں کوئی آبادی بھی نہیں چلو ملنے جلنے والے ہوں ہنسی مذاق کرنے والے ہوں آنے جانے والے ہوں حضرت فرما دیتے کئی کئی دن وہاں کوئی آگے جھانکتا بھی نہیں تھا ایسے حالات میں حضرت نے اتنے مظاہرات کے بعد یہ جو ہمیں جو بیانات سننے کو ملتے ہیں علوم سننے کو ملتے ہیں واقعات سننے کو ملتے ہیں اور یہ ترکیبیں شیطان کو بچھاڑنے کی نفس کو بچاڑنے کی ترکیبیں الہامی ترکیبیں یہ مضامین الہامی یہ ہم کو مفت میں مفت میں مل گیا مفت میں بتائیے ہم کتنی آسانی سے ہم سب یہاں جمع ہو گئے ہیں اور پہلے کے بزرگوں نے کس قدر مشقت اٹھائی لیکن زمانہ کمزوری کا ہے جیسے جیسے زمانہ کمزوری کا آتا جا رہا ہے جیسے یہ احکامات میں بھی تغیر آ گیا ہے تو جیسے پہلے زمانے میں ابھی پہلے کی بات ہے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھ مہینہ مقرر کیا تھا کہ چھ مہینہ کسی شہر کے پاس جو رہنے کا تو ان شاء اللہ اس کو اس ہو جائے گے پھر اس کے بعد اور کمزوری کا زمانہ آ گیا تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چالیس دن کر دیا کہ چالیس دن رہ لو تو لیکن چالیس دن مسلسل رہو جیسے فرمایا کہ مرغی کے نیچے انڈے جو رکھے جاتے ہیں تو اکیس روز پر اس کی میاد ہے تو اگر مرغے کہیں چلنے دانا وانا کھانے چلی جائے تو ادھر چلی جائے تو سو سو کے انڈوں کو تو وہ گرمی اس کی جو ہے وہ جو کیونکہ منقطع ہو جائے گا سلسلہ وہ انڈوں میں جان نہیں آئے انڈوں میں جان چل آتی ہے جب مرغی مسلسل اس پہ اکیس دن بیٹھی رہے تو اسی طرح فرمایا کہ چالیس دن مسلسل لو تو ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گی پھر اس کے بعد ہمارے حضرت نے اس کو اور بھی آسان کروا دیا اور میں اگر چالیس دن نہیں رہ سکتے تو کم از کم مرغے کی مرغے کی نقل کر لو تو اکیس دن ہی رہ جاؤ کمزوری کا زمانہ ہے مصروفیت کا زمانہ ہے مشاور اور حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تو بھائی اکیس دن رہ جاؤ تو ہمارے پاس تو ابھی کوئی جگہ بھی نہیں ہے اللہ سے ہم چاہتے ہیں سارے دوست وہاں بھی کچھ بیٹھ کے ہم کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو غلط یہ ہے کہ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی جو مجلس ہماری ہے یہ یہ میں نے جو شعر پڑھا کہ جس کو سمجھے تھے کہ پترا ہے طوفان نکلا یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال اللہ کے یہاں امید رکھتے ہیں بشرط قبولیت اور قبولیت کی بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے انعامات ملیں گے کیونکہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بڑا جس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم تو بڑے نہیں ہیں ہم تو بہت گٹیا ہیں ہمارا عمل بھی بہت حقیق ہے چھوٹا سا اور بہت ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن جس ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ذات ہے تو اس لیے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی بڑی جزا اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے تو کسی عمل کو حقیق نہیں جاننا چاہیے اور فرمایا کہ اتنا حفت عمر ملائکہ کا ملائے کا اس کو گھیر لیتے ہیں مسجد کو اور غشیت عمر رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مسجد کو ڈھانپ لیتی ہے فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں چپٹا لیتی ہے وہ بھی نہیں پھر ماں اس کے اوپر چادر یا اپنے دوپٹے سے اس کو کور کر لیتی ہے وہ بھی نہیں بلکہ غشیت ماں نے مکمل اس کو ڈھانپ لیتی اللہ کی رحمت میں گویا کہ وہ ڈوب جاتا ہے پانی میں آ یہ ہمارا دو چکا ہے پانی گیا تھا اس کو پانی اللہ اللہ نے جان کی حفاظت سمندر کی تفریح بزرگوں نے پسند نہیں کرنا اور شاید سادی کا قول ہے کہ جس کو اپنی شامت شامت عمل جس کو کسی مصیبت کو دعوت دینی ہو وہ سمندر کی تفریح ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ دور دور رہے تو غرض یہ کہ جیسے آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے نا ایسی اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی بالکل ڈھانپ لیا اللہ اور رکھنا نظر حشیت سکینہ اور اس پر سکینہ نہ دے نام سکینہ ایک نور ہوتا ہے نور جس پٹر وہ قلب کے اندر قرار پا جاتا ہے قرار پا جاتا ہے اب یہ جب قرار آ گیا تو پھر یہ نکلے گا کے لیے نکلے تو غلط علیہ احمد سکینہ اور اتنا بڑا انعام دیکھیے اتنا بڑا انعام ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا مٹی کا جیسے ہے آگ و گل کا پانی اور مٹی اور آگ اور ہوا ان چار عناصر سے انسانی بدن بنا ہے تو لیکن اور اندر کیا بھرا ہوا ہم سب جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کتنی پاک ذات کتنی بڑی ذات اور ان کی مخلوقات ان کے فرشتے سب کے سب فرمایا فرمائے یہ جو مجلس ہے اللہ کے محبت میں اللہ کی یاد میں منعقد ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اپنے خاص اقربا کے اندر یعنی ہند ارواح الانبیاء والمرسلین یہ جو ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ذکر فرماتے ہیں ہند ارواح الانبیاء والمرسلین وہ ملائی المقربین دل ملائی کا میں نہیں ہے ملائی کا دل اپنے مقرر فرشتوں میں اس مجلس کا بطور فخر ذکر فرما لیکن میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں <laughs> ہم تو وہاں نہیں ہیں ہمارا ذکر وہاں ہو رہا ہے <laughs> تو کتنا بڑا شرط ہے اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمارا ذکر ہوا تھا ہمیں کتنی خوشی ہو اگر ہم دنیا دار ہوں لیکن اگر ہم دیندار ہوں اور عمل سلیم رکھتے ہوں تو ہمیں اس کی بڑی قدر آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اور وہاں سرین میں اور اولیاء اللہ کے اندر ہمارا تذکرہ ہو ان کی روحوں میں ہمارا ہو ہونا بڑا شرم تو یہی سب کچھ ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں محبت کے تماشے ہیں ادائے محبت ہے ادائے محبت جو اللہ نے فرمایا ہے یہ تماشا دیکھنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا یہاں کہ تم ہمیں طرح طرح کی ادائیں ادائے محبت کر کے ہم کو دکھلاؤ اب ہماری عبادات سے اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے کچھ پہنچنا فائدہ ہمارے سجدوں سے ہماری گریا وزاری سے ہماری عبادات سے سے اللہ کیا ان چیزوں کی کیا بس کیا ہے کہ ہم نے جو تمہیں حکم دیا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ادائے محبت دکھاتے ہو کہ نہیں ہم پر پیدا ہوتے ہو کہ نہیں ہم نے جو کہا تھا وہ کرتے ہو کہ نہیں فرما کرتے ہو کہ نہیں وفاداری کرتے ہو کہ نہیں نافرمانی سے بچتے ہو کہ نہیں یہ طرح طرح کی ادائے محبت ہم نے دیکھنے کے لیے بس یہی یہی تماشا ہے بس من پیدا وہ دل بھر نہ ہاں، درد و عالم ہی چنی دل ایسا محبوب کوئی دکھ لائے اور جو ہردم دلے <laughs> ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہو کو نماز پڑھتے جہاں کہیں بھی تم ہو لیکن ہر ایک کی معیت ہر اللہ کا ساتھ ہر بندے کے ساتھ الگ الگ ہے ہاں؟ جیسی ہماری قربانی ویسی خدا کی مہربانی جیسی ہماری ادائے محبت ہوں گی اور جیسی ہمارے اعمال ہوں گے وہی اسی درجے کی معیت اللہ تعالیٰ کی ہم کو نصیب ہوگی تو ہر ایک ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے تو اس اس میدان میں یعنی اللہ کی محبت کے میدان میں وہ بڑھ بڑھ کر جان کی بازی لگا دو جان کی بازی سمجھے کہ پھر موقع نہیں ملے گا فرصت مت سوچو اگر فرصت کا انتظار کیا تو فرصت نہ ملے گی مصروف جہاں خوب میری توبہ مصروف یدہ کارے صاحب کا ہے مصروف کارے جہاں خوب میری توبہ فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہوتا ہے کہ ذرا ٹارگیٹ ہم مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ ٹارگیٹ ہم اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس فرصت فرصت ہی ہوگی تو فرصت کبھی نہیں ملتی حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے رجسٹر بند ہو جاتا ہے جو کرنا ہے وہ آج ہی کر دو اور آج ہی جو ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت کام کرنے کے ہیں صحبت اللہ ہو عبادات ہو نوافل ہو ذکر و اذکار جو شہر نے بتایا ہو اس کی پابندی اور اصلاح احوال جو اصل یہ راستہ ہے طریقت کا پیری مریدی کا اصلاح احوال ہے اگر یہی نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا کچھ بھی نہ کیا کیونکہ جب تک باطن ہمارا پاک نہیں ہوگا اخلاق رضیلا جیسے کر دیا غصہ ہے ہے بدنگاہی ہے بدگمانی ہے اور حسد ہے کینا ہے حیرت ہے دنیا کی محبت ہے لالچ ہے یا حسین شکلوں کا جو ہے وہ شوق ہے یا بڑے بنگلوں کا شوق ہے یا مال و دولت جمع کرنے کا شوق ہے یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں اور اسی طرح نگاہ کی حفاظت نہ ہو پا رہی ہو یا زبان کی حفاظت نہ ہو پا رہی ہو زبان کی حفاظت بڑا بڑا مسئلہ ہے زبان کی بیس آفتیں حضرت نے جو اصلاح اخلاق حضرت کا رسالہ ہے اس میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے زبان کی بھی طاقتیں اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور زبان کے کون سے کون سے گناہ ہیں مثلا ہم نے کوئی ایسا جملہ کسی دوست کو کہہ دیا یا اپنے ماتحت کو کہہ دیا یا اپنے آفیسر کو کہہ دیا کہ اس کو اس سے اذیت پہنچی کسی کا مذاق کر کے اڑا دیا سمجھتا بلکہ اس کی اور عزت کرتا ہے وہ اس اس کے اور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے اور زیادہ اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی اصلاح چاہتا ہے اور جو آدمی اس میں نہیں چلتا پھر شہر شہر بھی اس کی تھوڑا ہوتا ہے اور کرتا ہے کوشش لیکن پھر وہ اس سے وہ بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب کسی کو کوئی فکر نہیں ہے تو شاید کیا کرے گا تو اسی کو فرمایا کہ جو کے ہے جہاں اجازت کی شعر ہے گر گرا کے جو مانگتا ہے جام ساتھ ہی دیتا ہے اس کو میرے گلفام اللہ کی محبت کے جام پلاتا ہے جو آجدی کے ساتھ اور تنزی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اہتمام اور فکر اور انتظام کے ساتھ شہر سے جو ہے قطر پاس کرتا ہے فکر پڑھ کرتا ہے کتابت کرتا ہے مشورہ دیتا رہتا ہے تو پھر شہر بھی اس کو مشورے دیتا ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے کہ شہر آپ کو کہے گا کہ دریا رات کے دو بجے جا کے دریا میں ایک ٹائم پہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک لاکھ کا وظیفہ کرو نہیں بلکہ شہر بھی جو ہے مریض کی استطاعت اور استعداد کے مطابق مشورہ دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی علاج سارے مریضوں کو جو ہے کوئی ایک ہی جو جھانڈا دے گا ملتی کو ڈالا لگا کے نہیں میرے معاشروں کے ہمیں دل سے صحیح برداشت کرتے سر بسیار سب پارشد پا کے دل رہا داشتن فرمایا کہ یہ جو لمبی لمبی زلفیں بڑھا کر اور لمبی سی ٹوپی اونچی سی ٹوپی پہن کر اور لمبا سا کتا پہن کر اور ممبر پہ بیٹھ کر یہ یہ بیٹھ جانا یہ سب مشقت یہ نہیں ہے اصل مشقت کیا ہے کہ پا سے دل رہا داشتن کہ ہر ایک دل کا پاس رکھا جائے اور مریض کو اس کی استعداد اور اس کے استطاعت کے مطابق اسی لیے بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے جب شہر بنایا ہے تو شہر سے پوچھو اب ممکن ہے کسی کو شہر نے کوئی کسی مجبوری یا ادر کی وجہ سے کسی کام کی اجازت بھی ہو اس کے حالات کے مطابق اور اس کی استعداد کے مطابق اب شاید یہ سب اپنی سمجھ بوجھ سے اور اللہ کی مدد سے اس کو یہ الہام ہوتا ہے کہ یہ آدمی کس درجے کا حکم برداشت کر سکتا ہے اس میں کتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو اللہ کی رہنمائی سے اس کی مدد کرتا ہے تو بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا اور کا ہم نے یہ کیا تو انہوں نے بھی وہی کر دیا تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ شخص کی بھینس بیمار ہوئی تو وہ اس کو یاد آیا کہ میرے دوست کے پاس یہ بھینس تھی وہ بیمار ہو گئی تھی وہ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے کیا کیا تو یہ دوڑا دوڑا اس کے پاس کیا اس کا نام تھا گھسیٹا جو باہر سے آواز یہ گھسیٹے کے اس نے کہا کیا بات ہے تو ان کا میں ہوں ہاں کیا بات ہے انہوں نے کہا تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تھی کیا علاج کیا تھا اس نے کہا میں نے اپنی بھینس کو مٹی کا تیر پلایا تھا بس یہ سننا تھا کہ وولٹے وہاں سے دوڑ گیا اور جا کے اپنی بھینس کو ایک بوتل مٹی کا تیل پلا دیا آئے گھنٹے کے اندر بھینس پر گئی طرف سے آج اس کو بڑا غصہ آیا یہ پھر واپس گیا اور ہاں، کیا بات ہے اس نے کہا وہ تیری بہن بیمار ہوئی تو نے مٹی کا نہیں بنایا تھا ہاں تو پھر میری میں نے بھی پلایا اپنی کو تو مر گئی اس نے کہا میری بھی تو مر گئی تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ جب بنایا ہے تو شہر سے پوچھو شرماؤ مت جس کو مت کیونکہ شہر ایک دو کام کرتا ہے کہ ایک تو دوسروں کے راز کا راز رکھتا ہے کبھی کسی کا گزر کبھی کسی کی جو ہے وہ کمزوری دوسرے سے نہیں کھلتا شہر پسینہ سینکڑوں کروڑوں رازوں کا مدفن ہوتا ہے بس ایک بات اگر اس نے سن لی تو اس کی زبان سے کسی دوسرے کے سامنے نہیں نکلتی ہاں اگر علاجن علاجن نکل نکالا وہ نکال سکتا ہے جیسے کسی کے اندر تکبر کا مرض ہے وہ چار آدمی کے درمیان جب تک نہیں ڈانٹ پڑے گی اس کا تکبر نہیں جانا جس نے دیکھ لیا کہ اس کی بڑائی نہیں نکل رہی تو بڑے مجمے میں ڈانٹ دیا یہ تو بات دوسری ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص آ کے تنہائی میں یا اپنے اپنا بتاتا ہے کہ بھائی میں یہ میرے میرے اندر شہر میں یہ بیماری ہے یہ جانی رہی ہے تو وہ اس کو اس رات کو سینے میں رکھتا ہے یہ نہیں آدمیوں کا وہ پلا آیا تھا میرے پاس اور یہ ہوا تھا کبھی تنگی کے لیے نصیحت کے لیے نام لیے بتا بھی بیان کر سکتا ہے کہ بھائی ایسی بیماری چل رہی ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کو نصیحت ہوگی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں پناہ صاحب آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا اس کے اندر یہ بیماری ہے یہ جو لوگ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں اس لیے شیخ کو اپنے امراض کی اطلاع کرنا اور یہ اصلاح اخبار یہ سب سے اہم چیز سب سے اہم اس راستے کا یہ جو جز ہے وہ یہ ہے تو انہوں نے جو کہا تھا کہ تازہ سے ہنس کی بات کی مالی باریاں دن میں سو سو بار میں میں کہ گناہوں کے اور گناہوں میں پڑا ہوا تھا تھا گناہوں تھا منہ کھاتا تھا اے میرے شہر آپ نے میرے باطن کی اصلاح ایسے کر دی اور مجھ کو کچھ ذکر اللہ بتا دیا جس کے انوارات سے میرا دل مزکہ مصطفیٰ اور مجلہ ہو گیا انوارات میرے قلب کو حاصل ہو گئے تو میں کیوں نہ آپ پر بہت و وغیرہ قربان ہو جاؤں کیونکہ مجھے وہ دولت ملی جس دولت کے آگے پوری کائنات کی دولت مجھے نظر آئی یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری بات کو اور خدا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے اور حاضرین کو بھی اور حاضرات کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی اصلاح باطن کی میرے بھی شہر ہیں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں اپنے امراض کو اپنے شہر پر ظاہر کروں اور ان سے درخواست کروں کہ میرا علاج فرما حضرت فرماتے تھے بھائی یہ آخری بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی کپڑے والے سے اگر کپڑا نہ لیا امرود والے سے امرود نہ لیا تو اس کا حق ادا ہوگا ایسے ہی دودھ والے دودھ کی دکان پہ گئے دوستی لڑا کے دودھ لیے بغیر آ گئے تو یہ دودھ والے کا حق کہاں ادا ہوا تو اللہ والے کے پاس گئے اور اللہ لیے بغیر آ گئے تو حق نہیں ادا ہوا یہ اگر شیخ کرو تو بھائی پھر شیخ کرو ہی اور کرو تو بھائی اس سے اللہ کرنے کے لیے محنت کرو کچھ کام کرو تاکہ جو ہے شہر تو تیار ہے لیکن یہاں بیماری کیا کرے تو یہ نہ ہونا چاہیے خوب محنت اور فکر کے ساتھ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دو کیونکہ یہ موقع سے ہاتھ نہیں آئے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا یہ یہاں سے دنیا جو بس لمحات گزر رہے ہیں ہر لمحہ ہمارا قیمتی ہے لیکن کیوں قیمتی ہے ایک تو ہم نیک عمل کر رہے ہیں چلیے ہم نوابے بھی پڑھ رہے ہیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہر اللہ کہنے کا الگ الگ درجہ ہے ایک آدمی نے اپنے قلب کی صفائی کرا لی سارے باتیں کر لی وہ جو اللہ کرے گا جس کی جس کی احوال کی اصلاح نہیں ہوئی اس کے اللہ کہنے میں اس کے اللہ کہنے میں زمین مین آسمان کا فرق ہے اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس نے گویا ایک سیکنڈ میں اللہ کہا ایک سیکنڈ ہو گیا تو اس کا ایک سیکنڈ جو گزرا جو غیر آئے ہیں جس نے آواز نہیں کی اس کا جس نے بھی اللہ کا لیکن اس کا ایک سیکنڈ اور اس کا ایک سیکنڈ برابر نہیں ہوگا اس کا یہ سیکنڈ کہیں زیادہ قیمتی ہو گیا اس طرح زندگی کے جو لمحات ہیں وہ قیمتی ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ اپنے احوال کی اصلاح کریں اور ہماری جو عبادات ہیں اس کے درمیان بڑھتے چلے جائیں گے نفل وہ بھی پڑھ رہا ہے اور نفل ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم نے اپنی اصلاح احوال کر لی اور محبت سے اللہ کہا یا نفل پڑھا تو اس کا درجہ اور قیمتی ہو گیا تو یہ ان لمحات کو ہم قیمتی بنائیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی تو کریں بس بھائی ہم بنا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ